شعیب کو جٹلانی والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو جٹلانی والے ہی تباہی میں پڑے